حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تہبند کے بارے میں فرمایا ہے قمیص کے بارے میں بھی اس کا یہی حکم ہے سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر چار ہزار پچانوے